ہر طرح کے گناہوں سے استغفار حضرت ابو موسا شاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے رب فلی خطی عتی و جہلی و اصرافی فی امری کلی وما انت عالم بہی منی اللہ فلی خطۂ یا عمدی و جہلی و حضلی و کلو زندی اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ترجمہ اے میرے رب میری خطاؤں اور جہالت کو معاف فرما اور کاموں میں میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما اور ان گناہوں کو معاف فرما جس کا علم آپ کو مجھ سے زیادہ ہے یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما اور جان بوجھ کر اور جہالت میں کیے ہوئے اور مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اور یہ تمام قسم کے گناہ میں نے کیے ہیں یا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما میرے چھپے کھلے گناہوں کو معاف فرما آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں عن ابی موسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء رب اغفر بحاد فلی الى آخره استغفار پر مغفرت کا پکا وعدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا اے رب آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان قال لا عبادك ما دامت ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني